حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو غلہ بیج رہا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیسے بیج رہے ہو اس نے بتا دیا پھر آپ پر وہی کی گئی کہ اپنا ہاتھ اس غلے میں ڈالیے آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو اسے گیلا پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو باون